ابتدا جن آیات سے ہو رہی ہے ان کا شان نزول حضرات مفسرین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بالکل یہ مکی زندگی کا ابتدائی دور ہی تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی دعوت کفار مکہ کے سامنے پیش کر رہے تھے تو دعوت کو سرداران قریش نے قبول نہیں کیا لیکن ابھی دشمنی زد اور مخاصمت اپنی اس انتہا کو نہیں پہنچی تھی کہ جس میں بالکل تعلقات ہی ختم ہو جاتے ہیں بلکہ ابھی دعوت کی مخالفت تو کر رہے تھے کہ یہ دعوت اجنبی دعوت ہے اور یہ دعوت ہمارے آبا و اجداد کے عقائد اور دین کے خلاف ہے لہذا اس کے انکاری تو تھے لیکن عداوت اور دشمنی جہاں بعد میں پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہو گئے ابھی وہ مرلہ نہیں آیا تھا اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش کے بامی ابھی روابط تھے اسی طرح کی ایک دعوتی مجلس تھی جس میں اتبا بن ربیہ شیبہ ابو جیل ابئی بن خلف امیہ بن خلف یہ بڑے بڑے سردار تھے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے اور آپ ان کو سمجھا رہے تھے دعوت ان کے سامنے پیش کر رہے تھے اسی دوران ایک مخلص صحابی نابینا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ وہ حاضر خدمت ہوئے نابینا تھے ان کو نہیں معلوم تھا کہ مجلس میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کن کو دعوت دی جا رہی ہے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مخاطب ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علمک اللہ اللہ نے جو آپ کو سکھایا ہے آپ اس میں سے مجھے بھی سکھائیے مجھے بھی تعلیم دیجیے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ بات ناگوار گزری کہ اس وقت سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو میں دین کی دعوت دے رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ ان پر اس کا کوئی اثر ہو جائے اور اگر یہ لوگ دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ لوگ صاحب اثر ہیں نہ صرف مکہ کے اندر اس کی وجہ سے دعوت کے فروغ کے دروازے کھل جائیں گے بلکہ مکہ سے باہر بھی جزیرت العرب میں کہ جو اسی بات کے منتظر رہتے تھے کہ قریش کا کیا فیصلہ ہوتا ہے قریش کیا جواب دیتے ہیں تو ان لوگوں کے قبول اسلام کی وجہ سے نہ صرف مکہ میں بلکہ مکہ سے باہر بھی اس دعوت کے قبولیت کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں تو آپ دونوں باتیں گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف دعوت کا فروغ پانا اور دوسرا اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول جس طرح اس بات کو جانتے تھے کہ کفر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اگر کفر ہی کی حالت میں کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر ناکامی اور خسارہ کوئی اور نہیں ہے دائمی جہنم کا ایندھن بننے والا ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرس بھی بہت زیادہ تھی کہ لوگ کفر سے نکلیں اور بات کو سمجھ جائیں اور دین کو قبول کر لیں توحید پر ایمان لے آئیں اسی کو قرآن کریم نے دوسری جگہ کہ آپ کی یہ اتنی شدید تھی کہ جس کا خود قرآن کریم نے ذکر کیا کہ فلا اللہ کا باخی النفس کا اعلیٰ بحاد الحدیث یا صفا آپ ان کے غم میں ان کے فکر میں کھل گھل کے اپنے آپ کو ہلا کر ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اس بات کی ہرس اور تم آتی کہ لوگ ایمان لے آئیں لوگ جہنم سے بچ جائیں لوگ جنت کے اندر داخل ہونے والے بن جائیں یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ میری مثال تو ایسی ہے جیسے پتنگے جو ہیں وہ ان کو نہیں پتا کہ یہ آگ جو ہے وہ ہمیں جلا کے رکھ دے گی اور ہماری زندگی کو تباہ کر دے گی اور میں ہوں کہ تمہیں پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ بچا رہا ہوں کہ جہنم کی طرف تم دھوڑے چلے جا رہے اور تمہیں بچا رہا ہوں کہ جہنم سے بچو جہنم سب سے بڑا ناکامی اور خسارے کا مقام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں یہ محبت اور یہ شفقت جو مخلوق کے ساتھ ہے رحمت اللہ عالمین کی محبت مخلوق کے ساتھ اور سب سے مخلوق کا انسان کا سب سے بڑا نقصان ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور خسارہ نہیں ہے کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جانے سے بڑھ کر انسان کا خسارہ انسان کا گھاٹا کوئی اور نہیں ہے ہر خسارہ اور ہر گھاٹا اور ہر نقصان ہر المیا ہر تکلیف ہر کرب عارضی ہے وہ بھوک ہو وہ افلاس ہو وہ بیماری ہو وہ درد ہو الم ہو یہ سب عارضی ہے ان سب کا موت کے ساتھ اختتام ہو جائے گا لیکن سب سے بڑا خسارہ جو دائمی خسارہ ہے وہ ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اس لیے کہ اس کا اصل المیہ موت ہی سے شروع ہوتا ہے اور دائمی جہنم کا ایندھن بننا ہے اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس دائمی خسارے سے مخلوق کو بچانے کے انتہائی حریث تھے قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم اس کا تعلق پوری نو انسانی سے ہے کہ تمہاری مشقت اور تمہاری تکلیف اور تمہارا درد اور تمہارا علم ان پر انتہائی شاخ گزرتا ہے اور تمہارے نفع اور فائدے کے وہ انتہائی حریص ہیں اور ان کے نزدیک سب سے بڑا نو انسانی کا درد اور علم اور کرب جو ہے وہ ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو کر جہنم کا ایندھن بننا ہے اور سب سے بڑا فائدہ نو انسانی کا ایمان اور عمل سالے کے ساتھ زندگی بسر کر کے دائمی جنت کے اندر اللہ کی رضا سے سرفراز ہونا ہے اس لیے آپ کو بات یہ ناگوار اس لیے گزری کہ ایسے عالم میں یہ تو پہلے سے ہی مومن ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ تو ہیں صاحب ایمان ایک مسئلہ انہوں نے پوچھنا ہے اور یہ اس وقت آ گئے اور آ کر جو ہے وہ مجلس میں انہوں نے فوراً جو ہے وہ سوال کر ڈالا اس لیے آپ کو یہ بات جو ہے وہ ناگوار گزری لیکن حق سبحانہ ہوں تعالی کہ وہاں اقدار اور پیمانے بالکل مختلف ہیں وہاں اقدار اور پیمانے بالکل مختلف ہیں ہمارے پیمانے اور ہماری اقدار کچھ اور ہیں لیکن حق سبحانہ ہوا تعالی کہ اقدار اور پیمانے بالکل اور ہیں اور آغاز ہی میں بتلا دیا گیا کہ قدریں جو ہیں ان کا تعین کیسے ہونا چاہیے عزت اور تقریم کے معیارات کیا ہونے چاہیے اللہ کے ہاں کون صاحب عزت ہے کون صاحب تقریم ہے کون صاحب شرف و عظمت ہے اس کا معیار کیا ہے اس کا پیمانہ کیا ہے اس لیے بظاہر یہاں اتاب کا رخ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے بظاہر تو ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اتاب حق سبحانہ ہوا تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن یہ عطاف دراصل وہ جو متمردین اور وہ مستقبرین اور متقبرین بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف تھا حقیقت میں وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ کبھی تو اس قسم کی باتیں ان کی زبان سے نکل جاتی تھی کہ اللہ نے وہی نازل ہی کرنی تھی اگر کسی کو نبی اور رسول بنا کے ہی بھیجنا تھا تو یہ مکہ اور طائف کے جو بڑے شہر ہیں ان کے جو سردار ہیں ان پر وہی کیوں نہیں نازل ہوئی بنو ہاشم کے ایک یتیم پر جو ہے وہ وہی نازل ہو رہی ہے جو مالی اعتبار سے بھی وہ صاحب حیثیت نہیں ہے لولا نزل هذا على رجل من القريتين عظيم یہ قرآن نازل کیوں ہوا یہ جو دو ہیں مکہ اور طائف اس کے کسی سردار پر اور کبھی ان کی زبانوں سے اس بات یہ بات نکل آتی تھی کہ آپ کے ارد گرد جو افراد ہیں یہ بلال ہے یہ خباب ہے یہ عمار ہے یہ یاسر ہیں یہ تو عام قسم کے انسان ہیں معاشرے کے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ اپنے آپ سے اٹھا دیجیے اپنی پھر ہم آ کے جو ہے وہ آپ کی بات سنیں گے ان کے ساتھ ہم بیٹھ نہیں سکتے اللہ کی طرف سے آ جاتے ہیں وسبر نفسا کا محلین یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجو ولا تعد عیناک عنهم تريد زینۃ الحیات الدنیا آپ اپنے آپ کو پابند کیجئے وابستہ رکھیے انہی لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے خواہش مند ہیں ان کا مطلوب اور مقصود اللہ کی رضا ہے آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ پابند کر لیجئے ان کے ساتھ وابستہ کر لیجئے دعائنا کان ہوں ان سے اپنی نگاہ التفات بھی کبھی نہ پھیریے گا انہیں کی طرف متوجہ رہیے گا ان سے اگر پھیریں گے تو کیا مطلب ہوگا تو رید زینت الحیات دنیا تم دنیا کی رونق دنیا کی زینت دنیا کا مال دنیا کا جاہو جلال چاہتے ہو اور یہ جو دنیاوی دولت اور دنیاوی مال اور دنیاوی جاہو جلال کے حامل لوگ ہیں حق کو چھوڑ کر دین کو ترک کر کے خدا کی بندگی سے نکل کر تکبر اور غرور کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کا کیا حال ہے ولا پل بہوا قلبه عن ذکرنا ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا جن کا دل ہماری یاد سے غافل ہے جو ہمیں بلائے ہوئے ہیں جو ہم سے جو ہے وہ دور ہیں ہم سے بچھڑے ہوئے ہیں ہم ان کے خالق اور رب ہیں اور وہ ایسے نمک حرام ہیں کہ وہ ہم سے جو ہے وہ رشتہ توڑ کر جو ہے وہ غیروں کے ہو گئے ہیں ان کے دلوں کے اندر ہماری یاد نہیں ہے ہماری عظمت نہیں ہے ہماری محبت اور ہمارا خوف اور ہماری خشیت نہیں ہے ولا تو تیم نان ذکر وہ تو اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی نفس کے بتوں ہی کے سامنے جو وہ اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے وہ تباہ واہ وہ کان امر ہوتا ہوں ان کو ان کے تو سارے کے سارے معاملات ہی حد سے نکلے ہوئے ہیں افراد اور تفرید کا وہ شکار ہے تو حق سبحانہ ہوا تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اصل قیمتی لوگ جو ہیں وہ یہ ہیں یہاں بھی وہی بات کہ جا رہی ہے یہ جو مکہ کے متقبرین اور مستقبرین ان کی کوئی وقت اللہ کے ہاں نہیں ہے اس لیے کہ یہ حق سے رگردانی کرنے والے ہیں حق سے انعراف کرنے والے ہیں ان کے اندر حق کی سچی اور حقیقی طلب نہیں پائی جاتی یہ طالب حق ہیں ہی نہیں یہ تو اپنی جاہ کے بندے بنے ہوئے ہیں اس لیے آغاز ہوتا ہے آبا سا سوات منہ پھیرا چڑھائی ہابا تر شروع ہوا چڑھائی اور منہ پھیر لیا اب یہاں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے خطاب ہے لیکن خطاب نہیں ہے یہ بھی اللہ کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت کا تعلق ہے کہ براہ راست خطاب نہیں آبا سا غائب کا سگا ہے آبا سا منہ بنایا پھر شروع ہوا رخ پھیر دیا انجما کہ آیا ہے اس کے پاس ایک نابینا ازر بھی اللہ خود ہی نابینے کی طرف سے کیونکہ یہ اللہ والے تھے حق کے متلاشی تھے ہدایت کے چاہنے والے تھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے اپنے نفس کو گندگیوں اور نجاستوں سے پاک کرنے کے خواہاں تھے اللہ خود ہی جو ہے ان کا عذر بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ تو ہیں نبینا ان کو کیا پتا مجلس میں کون ہے کون نہیں بیٹھا ہوا انجا کہ آئے اس کے پاس نبینا اب خطاب وما لعله الذكرى آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ سدھرنا چاہتا ہو سنورنا چاہتا ہو اپنا تزکیہ حاصل کرنا چاہتا ہو تزکیا کا مطلب ہے تزکیا کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی تمام گندگیوں اور نجاستوں سے عقائد کی گندگی اور اعمال کی گندگی دونوں سے پاک صاف کر کے اللہ کا متی اور فرم بردار اس طرح بنا دینا کہ تقوی کہ اعلی مقام پر آدمی فائز ہو جائے یہ ہے تو آپ کو کیا معلوم کہ وہ سدھرنا چاہتا ہو اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے اپنے آپ کو گندگیوں اور نجاستوں سے پاک صاف کر کے تقوی اور نیکی کے اعلیٰ مقام پر جو ہے وہ فائز ہونا چاہتا ہے وہ تو اس غرض سے آیا ہے وہ تو طالب بن کر آیا ہے طلب صادق کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہے او یا یا یہ کہ وہ نصیحت حاصل کرے تذکیر اس کی ہو ابتدائی درجہ جو ہوتا ہے ابتدائی درجہ دین کی طرف آنے کا ابتدائی درجہ کہ دل کے اندر جو ہے بیداری پیدا ہو دل کی غفلت جو ہے وہ دور ہو دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں یہ ابتدائی درجہ ہوتا ہے دین کا اسی کو تذکیر کہتے ہیں تذکیر دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے دل کے اندر اللہ کی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور اگلا درجہ جو ہوتا ہے کہ پھر قلب گندگیوں اور نجاستوں سے پاک صاف ہو کر تقوا اور بزرگی کے اعلی مقام پر فائز ہو جائے تو یہ جو نابینا آیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سدھر جائے اس کا قلب پاک اور صاف ہو کے اعلی مقام پر جائے یہ فائد ہو جائے یا کم از کم یہ بات تو ہے ہی جب طالب بن کر آیا ہے کہ دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے دل کی غفلت جو ہے وہ دور ہو جائے دل کے اندر جو ہے وہ نیکی کی تڑپ جو ہے وہ پیدا ہو جائے کم از کم یہ درجہ تو ہے ہی اور دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں ابتدائی درجہ بھی حاصل ہو جائے اور ابتدائی درجے سے پھر اعلیٰ درجے پر بھی جو ہے یہ ہو جائے اور یہی نصیحت اس کو فائدہ پہنچائے فتن فاؤ ذکر یہ نصیحت آپ کی اس کو فائدہ پہنچائے تو جو طالب بن کر آتا ہے اس کو نصیحت فائدہ بھی پہنچاتی ہے اور جس کے اندر طلب نہیں ہوتی ہے جس کے اندر استغنا ہوتا ہے جو بے رخی برتتا ہے اور جو اپنے آپ کو ہدایت سے مستغنی سمجھتا ہے اس پر نصیحت اثر بھی نہیں کرتی کارگر بھی نہیں ہوتی اس لیے فرمایا اما من استغنا جو استغنا برت رہا ہے بے رخی اختیار کیے ہوئے ہے حق کا وہ طالب ہے ہی نہیں تکبر اور غرور جو ہے اس کے قلب کے اندر جاگزی ہے فانت لہو تصدا آپ اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہیں جو خود حق کی حق کا متلاشی ہی نہیں ہے حق کو چاہنے والا ہی نہیں ہے حالانکہ وما علیہ کا اللہ یزکا آپ پر ان کا سنوارنا آپ کی ذمہ داری تو نہیں کہ وہ سمر جائیں وہ درست ہو جائیں وہ اسلام قبول کر لیں یہ ذمہ داری نہیں ہے دائی کی کبھی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ دین اور ایمان منکرین کے دلوں کے اندر جو ہے وہ اتار دے یہ دائی کی ذمہ داری نہیں ہے دائی کا کام دعوت کو پہنچا دینا ہے اچھے اسلوب سے پہنچانا حکمت کے ساتھ پہنچانا دل نشی انداز سے پہنچانا خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ پہنچانا یہ تو دائی کی ذمہ داری لیکن دعوت کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا دائی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا اما شاکرن چاہے تو وہ شکر گزار بنے وہ اما کفور اور چاہے تو انکار کر کے نہ شکری کا رویہ اختیار کرے دونوں راستے جو ہیں وہ واضح کر دینے ہیں کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے ہدایت کے راستے کو اختیار کرو گے تو دائمی جہن جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور گمراہی کے راستے پر جو ہے وہ گامزن رہو گے تو دائمی جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بننا پڑے گا دائی کا کام انذار اور تبشیر کا فریضہ ایسر انداز سے سر انجام دے دینا ہے اس کے بعد کوئی دعوت قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا دائی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے اس لیے آپ پر ان کا سمارنا تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کا تزکیہ کر دینا آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہے ان کے دلوں سے باطل عقائد کا نکال دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ عقائد صحیح اتار دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے امال فاسدہ اور باطلا سے جو ہے ان کے افعال اور ان کے اعضاء و جوارے کو جو ہے پاک اور صاف کر دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ دین بس پہنچا دے اما من جا کا یس اور جو آپ کے پاس آتا ہے دوڑتا ہوا جذبے کے ساتھ آتا ہے شوق کے ساتھ آتا ہے ذوق کے ساتھ آتا ہے طلب کے ساتھ آتا ہے حق کا متلاشی بن کر آتا ہے وہ ہوا یکشا اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے ڈرتا ہوا آتا ہے اللہ سے ڈر کر دوڑتا ہوا آ رہا ہے ہدایت کی طرف حق کی طرف فن تن ہو آپ اس سے جو ہے وہ روگردانی کرتے ہیں اس سے منہ پھیرتے ہیں اب غور کیجیے گا کہ اعتاب تو اصل ان منکرین پر ہے کفار پر کہ دیکھیے یہ دین آپ کا محتاج نہیں ہے یہ دین اغنیا کا محتاج نہیں ہے یہ دین اصحاب سروت کا محتاج نہیں ہے یہ دین عمرا کا محتاج نہیں ہے یہ دین اصحاب جاہ و جلال کا محتاج نہیں ہے آپ محتاج بن کر آئیں آپ طالب بن کر آئیں یہ حق تو وہ چیز ہے کہ حق حق کے اندر خود استغنا ہوتا ہے حق محتاج کسی کا نہیں ہوتا ہم سب محتاج ہیں حق کے اگر ہم حق کو اختیار نہیں کریں گے تو خود جو ہے وہ اپنے خسارہ اور اپنے گھاٹے کا سودا کریں گے اور حق حق ہی رہتا ہے حق کے حق ہونے کے لیے حق اپنے حق رہنے کے لیے کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا یاد رکھیے گا حق تو حق ہے کوئی مانے یا نہ مانے حق حق ہی ہوتا ہے وہ تو حقیقت نفس العمری ہوتی ہے وہ اپنے وجود کے لیے کسی ماننے والے کا محتاج نہیں ہوتا اس لیے اگر یہ عمرہ اور اغنیا محتاج بن کر نہیں آ رہے ہیں طالب بن کر نہیں آ رہے ہیں اپنے غرور اور اپنے تکبر کے ساتھ آ رہے ہیں اور یہ سمجھ کے آ رہے ہیں کہ اگر ہم دعوت کو قبول کریں گے تو ہم دائی پر اور صاحب حق پر جو ہے وہ احسان کریں گے حق ان کے قلوب کے اندر اترتا ہی نہیں ہے پھر یہ بتلا دیا گیا کہ ہمیشہ کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے یہ بات آ سکتی ہے کہ ایک نابینا فرد ہے اگر وہ دعوت قبول کر لیتا ہے تو بہرحال وہ اتنا مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا جتنے وہ افراد جو معاشرے کے با اثر افراد ہیں معاشرے کے با اثر افراد جو ہیں اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو وہ دعوت کے لیے مؤثر ہو سکتے ہیں وہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں عام طور پر ذہن میں جو ہے وہ بات آ سکتی ہے اور ہمیشہ کے لیے بتلا دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو طالب حق ہوں اصل بات ہے طالب حق ہونا یاد رکھنا اس میں فقیر ہے یا امیر ہے اس کی وقت اس کی ویلیو اس کی تقریم اس کا شرف سارا کا سارا اس بنا پر ہوگا کہ وہ طالب حق ہے یا طالب حق نہیں ہے اگر طالب حق ہے تو وہ فقیر ہے مسکین ہے معذور ہے نابینا ہے لولا ہے لنگڑا ہے جیسا کیسا ہے اگر وہ طالب حق ہے اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ اور مقام ہے اگر وہ حق کا طالب ہے یہاں یہ ہے اور اگر وہ طالب حق نہیں صاحب سربت ہے صاحب اقتدار ہے وسائل اس کے پاس ہیں معاشرے کے اندر بڑا مؤثر سمجھا جاتا ہے لیکن طالب حق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت کوئی ویلو نہیں سمجھے پہلے تو پیمانہ یہ ہوگا اور یہی پیمانہ پھر معاشرے کے اندر کسی کی تکریم کا کسی کی عزت کا کسی کے شرف کا وہ کیا ہے نہ وہ نصب ہے جو قریش سے تعلق رکھتا ہے قریش کے ان قبائل سے تعلق رکھتا ہے قبیلوں سے کہ جو بڑے صاحب نصب ہیں اور پھر صاحب مال ہیں صاحب سروت ہیں مکہ کے سردار ہیں یہ بھی نہیں شرف اور فضیلت کہ کتنا کس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے اللہ کا تقوی ہے یہ معیار طے کر دیا گیا دوسری جگہ اسی کی سراغ ہے یہ خلق ناکم زکاری وجہ شعوبا و قبائل لتعارفو ان اللہ علیم الخبیر لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا پھر ہم نے تمہارے قبیلے بنائے تمہارے گروہ بنائے مختلف یہ تو اس لیے بنائے تاکہ تمہیں ایک دوسرے کا تعارف ہو یہ تو پہچان کے لیے تعارف کے لیے بنائے جہاں تک اللہ کے ہاں تقریم کا تعلق ہے اللہ کے ہاں شرف کا تعلق ہے اللہ کے ہاں صاحب فضیلت ہونے کا تعلق ہے اس کا انحصار اس پر نہیں ہے وہ غیر اختیاری نہیں ہے وہ اختیاری ہے یہ سمجھنا وہ غیر اختیاری نہیں ہے وہ اختیاری ہے کسی خاندان میں پیدا ہو جانا یہ اختیاری تو نہیں ہے کسی قوم میں پیدا ہو جانا یہ اختیاری تو نہیں ہے کسی ملک میں پیدا ہو جانا یہ اختیاری تو نہیں ہے کسی زبان والوں کے ہاں پیدا ہو جانا یہ تو اختیاری نہیں ہے یہ تو انسان کا اختیار نہیں ہے امیر گرانے میں پیدا ہوا ہے یا غریب گرانے کے اندر پیدا ہوا ہے اونچے خاندان میں پیدا ہوا ہے یا نیچے خاندان میں پیدا ہوا ہے کس نسب والوں کے ہاں پیدا ہوا ہے کس نصب والوں کے ہاں پیدا ہوا ہے یہ تو اختیاری نہیں ہے فضیلت کا معیار غیر اختیاری چیز نہیں ہوتی فضیلت کا معیار جو ہے وہ قصبی چیز ہے اس لیے یہ تو ہم نے بنائے تمہارے قبیلے اور خاندان سے جہاں تک اللہ کے ہاں تکریم کا تعلق ہے ان نہ اکرمکم عند اللہ یا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ صاحب عزت صاحب شرف صاحب فضیلت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے جس کے دل کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کا تقوا ہے یہ اختیاری بات ہے اب جو چاہے اس میں آگے بڑھے یہ وہ چیز ہے جس میں سبقت کرو یہ وہ چیز ہے جس میں جو ہے وہ دوسروں کو کمپیٹ کرو یہ وہ چیز ہے جو دوسروں سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو یہ ہے وہ چیز اتکا کیا ہے اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اللہ کی خشیت کیا کہ قلب قلب اللہ کے سامنے جھک جائے اصل تو قلب کا جھکنا ہے اگر پیشانی جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور قلب جو ہے وہ اپنے نفس ہی کو سجدہ کر رہا ہے قلب کے اندر جو ہے وہ اپنی رعونت ہے اپنا تکبر ہے اپنا غرور ہے اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھ رہا ہے قلب جو ہے وہ اپنے سامنے ہی جو ہے وہ جھکا ہوا ہے پیشانی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے ظاہراً اللہ کے ہاں اس ظاہر کو تو نہیں دیکھا جاتا ہم ہم اور آپ تو اس ظاہر سے دھوکھا کھا سکتے ہیں لیکن اللہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ ہم تو دیکھیں گے کہ کس نے جو ہے وہ بڑا تازہ بڑا بکرا اور گائیں اور بیل اور اونٹ ذبح کیا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ کتنی ہے اس کی کتنی قیمت ہے اس نے جو ہے وہ پچاس ہزار کا بکرا لیا اس نے ایک لاکھ کا بکرا لیا ہے اور نمائش کر رہا ہے کہ ایک لاکھ کا بکرا یہ دو لاکھ کا دمبا ہے دیکھو تو صحیح دو لاکھ کا دمبا ہے یہ بیل جو ہے وہ پانچ لاکھ کا ہے کیسا پلا ہوا ہے ہم اور آپ تو اس سے جو ہے وہ دھوکا کھا سکتے ہیں اللہ کے ہاں تو یہ چیز نہیں اللہ فرما رہے ہیں لَن فرمارے اللہ کو تمہارا یہ گوشت اور تمہارا خون تھوڑا ہی پہنچتا ہے اللہ تو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی کتنا ہے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر کتنا ہے اور جب اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر قلب کے اندر ہوتا ہے قلب کی حالت ایسی ہو جاتی ہے تو پھر قلب اللہ کے سارے عوامر پر عمل پیرا ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے بس میری سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا میری عقل جو ہے اس کے حسن کو جو ہے وہ جان رہی ہے یا نہیں جان رہی نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس کی تو تحقیق کر رہا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کا حکم ہو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے سر تسلیم خم اللہ کے سارے عوامر پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اللہ نے جن جن باتوں سے منع کیا ہے جتنے بھی نوائی ہیں بس اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اب اس کی حکمتیں کیا ہیں اس کی لم کیا ہے اس کی اسرار کیا ہیں یہ مجھے جو ہے وہ عقلی طور پر ذرا سمجھا دیں اس کا آخر اس کو کیوں منع کیا ہے عقلی طور تو آپ یہ بھی نہیں سمجھا سکتے کسی کو کسی کو سمجھا سکتے کہ بتائیے مغرب کی تین رکعتیں کیوں ہیں اور عشاء کی چار کیوں ہیں عقلی طور پر سمجھا کے دکھائیں عقلی طور پر سمجھائیں گے ہر رکعت میں رکوع ایک کیوں ہے اور سجدے دو کیوں ہیں اس کی عقلی کوئی وجہ بتاؤ جواب مطمئن نہیں کر سکتا یاد رہنا کوئی جواب مطمئن نہیں کر سکتا جو جواب جواب دیں گے اس اس پر پر بھی بھی سوال ہو ہو جائے جائے گا گا اعتراض بس ایک ہے جس کے بعد مومن کے لیے کوئی اعتراض کی گنجائیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہی یہی ہے بس اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اللہ کے رسول نے اسی طرح نماز پڑھ کے دکھائی ہے آپ نے فرمایا سلو کمار آئی تو منہ نہیں وسلی اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھی ہے اللہ کے رسول نے اسی طرح سکھایا ہے بس اسی طرح پڑھنی ہوگی مغرب کی تین رکاتے ہی آپ بندگی کے شوق میں چار رکاتے پڑھیں گے چار رکتیں باطل ہوں گی آپ کی مغرب کی نماز ہی نہیں ہوگی کجا کے ثواب ہو گناگار ہوں گے چار رکاتے پڑھی ہیں سورہ فاتحہ زیادہ پڑھی ہے تسبیحات زیادہ پڑھی ہیں رکوع زیادہ کیے ہیں اللہ کے ہاں گناگار سمجھے جائیں گے اللہ کے ہاں نیکی نہیں ہے اللہ کے ہاں نیکی وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے بس نیکی کا معیار یہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے جو کر کے دکھایا وہ نیکی ہے عید کے دن روزہ رکھے کھائیں پیئے نہیں گناگار ہوں گے روزہ رکھا ہوا ہے گناہ اللہ کے رسول نے آج کھانا پینا بتلایا ہے آج روزہ نہیں آج کھانا پینا ہی جو ہے وہ عبادت ہے اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا آج بھوکھا رہنے میں قرب نہیں ہے آج کھانے پینے میں قرب ہے معیاری کچھ ہو رہا ہے یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا تو تقوا کیا ہے کہ قلب کے اندر جو ہے وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ایسی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ بتلایا ہے وہ آدمی کرے اور اللہ اور اللہ کے رسول نے جو جس سے منع کیا ہے روکا ہے اس سے باز آ جائے بس یہ معیار ہے یہ کسبی ہے یہ ہر شخص اس میں آگے بڑھ سکتا ہے اس میں ایک پاکستانی ہو ہندوستانی ہو افغانی ہو ترکی ہو چینی ہو جاپانی ہو برطانوی ہو امریکی ہو جو بھی ہو جس نسل سے تعلق رکھنے والا ہو جس ملک سے تعلق رکھنے والا ہو امیر گرانے میں پیدا ہونے والا ہو غریب گرانے سے تعلق رکھنے والا ہو سب کے سب جو ہیں اگر وہ یہ چاہیں کہ اس کو اختیار کریں اختیار کر سکتے ہیں اگر اختیار نہ کر سکتے ہوتے تو اللہ ان کو اس کا مکلف ہی نہ ٹھہراتا یہ اس لیے وہاں معیار کیا ہے ان نہ اکرم اکمل اللہ کے ہاں صاحب شرف و فضیلت وہ شخص جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہے اس لیے دوسری چیز جو ہے وہ یہاں یہ اگر اگرچہ وہ معذور ہے اگرچہ وہ نابینا ہے لیکن ہے تو وہ طالب حق اور اللہ کے ہاں اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا یہ معمولی بات ہے کہ اللہ کے رسول اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہنے والا ہے اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو حق جاننے والا ہے حق کا متلاشی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ کے ہاں اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہے کہ عرش الہی سے اوپر سے وہی نازل ہو رہی ہو ابھی مجلس برخاست نہیں ہوتی جبریل امین وہی لے کر آ جاتے ہیں کہ عبس و تولا ان جاء العامى وما يدريك لعله يذكر او يذكر فتنفع الذكرى اما من استغنا فانت يسعى وهو يخشى فانت اللہ تلاها کیا مقام ہے ان درویشوں کا ان فقیروں کا کہ جن کا اللہ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق ہے اللہ انہی کے ہیں اللہ انہی کے ہیں اللہ کی معیت انہی کے ساتھ ہے اللہ کی معیت انہی کے ساتھ ہے تو کیا اللہ ان کو جو ہے وہ چھوڑتا ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کا اتنا خیال کہ اپنے حبیب کبریا علیہ السلاط وسلام سے ذرا سی جو ہے وہ بے رخی ہو جائے ان کے بارے میں کہ جو اللہ والے ہیں تو اللہ خود جو ہے وہ فرما رہے ہوں کہ نہیں ہمارے نزدیک جو ہے وہ قدر انہی کی ہے ہمارے نزدیک مقام ان کا ہے آپ بتائیے جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کو چھوڑ دیں گے اس لیے غیر مشروط طور پر بغیر تجویز کیے اللہ کے سامنے جھک جائیں اللہ کے اللہ والے بن جائیں پھر اللہ اللہ والوں ہی کا ہوتا ہے اللہ اللہ والوں ہی کا ہوتا ہے پھر دنیا کے یہ شیطانی لشکر جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یاد رکھیں جب اللہ کی معیت ہو حرام ہر طرف پھیل رہا ہو اللہ اس کے لیے حلال کے دروازے کھولے گا ہر طرف افلاس اور معاشی تنگی کا رونا ہو اللہ اس کو لا طریقے سے رزق عطا کرے گا گا یاد رکھیے اللہ فرما رہی ہے سب تقوا کے ساتھ تقوا کے ساتھ انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی ساری باتیں تقوا کے ساتھ وابستہ ہیں کیا تقوا والوں کے بارے میں نہیں کہا گیا کس کے بارے میں کہا وہ اللہ مخرجا جو تقوا اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کا خوف جس کے دل کے اندر ہے یہاں بھی جو دوڑے ہوئے آ رہا ہے اللہ کے رسول کی طرف اللہ کی طرف جو دوڑے ہوئے آ رہا ہے کس حال میں آ رہا ہے اللہ ہی تو بتلا رہے ہیں کہ اس کا حال یہ ہے اس کے دل میں اللہ ہی کا خوف ہے اللہ ہی کی خشیت ہے حال اس کا یہ ہے جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہو جائے اللہ کی خشیت ہو جائے ہر خوف اور ہر ڈر جو ہے وہ دل سے نکل جاتا ہے یاد ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اللہ کی خشیت اور غیر اللہ کا خوف اور غیر اللہ کا ڈر اور غیر اللہ کی خشیت جمع نہیں ہوتے جمع نہیں ہوتے اس لیے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کو آپ پڑھیں اور قرآن کریم کو سمجھیں اور قرآن پڑھنے والا قرآن سمجھنے والا قرآن سمجھانے والا قرآن کی طرف پکارنے والا قرآن کی دعوت دینے والا یہ کبھی جو ہے وہ ڈرپوک اور بزدل نہیں ہو سکتا اس کے دل میں غیر اللہ کا خوف نہیں غیر اللہ کا خوف تو قرآن پہلے ختم کرتا ہے قرآن غیر اللہ کا خوف ختم کر دیتا ہے دعات کے بارے میں قرآن کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اللہ کے علاوہ اس سے ولا الا اللہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کے ساتھ ہو کے اللہ کے راستے میں جہاد کیا نبی پاک کی معیت میں اللہ ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں دل کا حال دل کا حال جو دلوں کے بھیدوں اور رازوں کو جاننے والا ہے جو وہ بتلا رہا ہے ہم تو ہو سکتا ہے نا کہ اندر سے جو ہے وہ ڈر رہے ہوں ٹانگے جو ہیں وہ کانپ رہی ہوں دل جو وہ دہل رہے ہوں اور اوپر سے جو ہے وہ شجاعت اور بہادری کی باتیں جو ہیں وہ کر رہی ہوں اور نعرے اور بڑکے جو ہیں وہ مار رہے ہوں لیکن جب واسطہ اللہ سے ہو جو دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہو دلوں کے بھیدوں اور رازوں سے جو ہے وہ آگاہ ہو دلوں کے اندر جو چیزیں ابھی پیدا ہوئی نہیں ہیں ان کا بھی وہ علم رکھنے والا ہو اللہ خلق کیا وہ نہیں جانے کا جس نے پیدا کیا وہ لطیف الخبیر وہ تو بڑا ہی باریک بیر ہے اور بڑی خبر رکھنے والا ہے جب وہ کہہ رہا ہو اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جی۔ الناس اللہ یہ عہد کے موقع پر جب زخم کھا چکے تھے زخمی تھے ستر کے قریب جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو مقام شہادت پر جو ہے فائد ہوتا ہوا دیکھ چکے تھے اور زخموں سے چور تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمدان مبارک شہید ہوئے چہرہ انور پر جو ہے وہ زخم آ چکے تھے ایسی حالت میں ایسی حالت میں آ کر کفار کی طرف سے پیغام کو لائے کہ لذین الناس ان الناس کا فخشوهم فخش کفار کے لشکر جو ہیں وہ پھر جمع ہو رہے ہیں ڈرو ان سے فخش اللہ فرما رہے ہیں دل کی حالت ان کی جب ادھر سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ پھر دوبارہ کفار مجتمع ہو کے دوبارہ ایک بڑا حملہ تم پر جو ہے وہ کرنے والے ہیں ڈر جاؤ ڈر جاؤ فخش ہوگی اللہ فرماتے دلوں کی حالت کیا ہے فضاد ہم ان کے ایمان اور بڑھ گئے ان کے ایمان اور بڑھ گئے کالو اور کہا انہوں نے حسب اللہ ون الوکیل ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے خوف قرآن تو ختم کر دیتا ہے جب اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر قلب کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو من دون اللہ اللہ اللہ کا کا کا ما سوا غیر خوف ختم ہو جاتا ہے بس یہ خوف ختم کر تو اب خوف کس کا ہے یہ بھی غیر اللہ کا خوف پتہ نہیں کیا بنے گا رزق ملے گا یا نہیں ملے گا افلاس ہے کساد بازاری ہے حالات پتہ نہیں کیسے آ رہے ہیں مہنگائی اب آسمان کو جو ہے وہ چھو رہی حالات کیا ہوں گے اللہ والوں کو کوئی اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا اللہ ہی فرما رہے ہیں وہ مارے اللہ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے تقوی اختیار کر لے دکھلاوے کا نہیں حقیقی تقوی اختیار کر لے اللہ کا اللہ ہی کا خوف دل کے اندر ہو ماسوا کا نکالے ماسوا کا خوف بھی اور اللہ کا خوف دونوں جمع نہیں ہوں گے ماسوا کا نکالے میں الله یج اللہ مخرجا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیتے ہوتے ہیں وہ نہیں کہیں پھنستا یج اللہ مخرجا وہ یارز اللہ اس کو رزق دیتے ہیں من لا وہاں سے دیتے ہیں جہاں گمان بھی نہیں پہنچتا جہاں گمان بھی نہیں پہنچتا وہاں سے اللہ رزق دیتے ہیں تو رزق کا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ناہن ہم تھوڑا ہی آپ سے رزق چاہتے ہیں ہم تو رزق خود دے رہے ہیں ہم تو رزق دینے والے ہیں تو سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں جب اللہ کا خوف قلب کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جائے تو یہ حالت کہ اللہ کا خوف ہو جائے گا تو یہ اللہ والا بن جائے گا نا تو اللہ وال اللہ والوں کو اللہ ضائع کبھی نہیں کرتے اللہ والوں کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے اس لیے حالات کتنے ہی دیگر گوں کیوں نہ ہو جائیں ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے فرما رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا فتنوں کا دور ہوگا دجال دجال آ جائے گا دجال کا کانا دجال ہوگا اور اس کا دسترخوان بچھا ہوا ہوگا دسترخوان اس کا انواع و اقسام کے کھانے ہر طرف قید ہوگا دنیا میں باقی قید ہوگا کھانے وہاں ہر قسم کے ہوں گے اور وہ لوگوں کو دعوت دے گا مجھے رب مانو مجھے الہ مانو مجھے رب مانو کھاؤ لوگ جوڑتے ہوئے مانیں گے اس کو مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا ان یعنی مقدس شہروں میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا لیکن وہاں سے بھی جو بدبخت ہوں گے وہ دوڑے ہوئے اس کے پاس آئیں گے وہاں سے بھی نکل آئیں گے وہ داخل نہیں ہو سکے گا ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کا ماتھے پر اس کا لکھا ہوا ہوگا اور نبی پاس حضرت فرماتے ہیں کہ ہر شخص ان پڑھ ہو یا پڑھا ہوا نہ خاندہ ہو یا خاندہ سب پڑھ لیں گے اس کے ماتھے کی عبارت جو ہے سارے لیں گے وہ دعوت دیکھ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے دوڑتے ہوئے اس کی دسترخوان حرام کا دسترخوان پیچھا ہوا ہوگا حرام کا دسترخوان دجالی دسترخوان مجھے رب مان لو کھاؤ میں رب ہوں نا تمہارا لو کھاؤ لوگ اس کو رب مانتے جائیں گے دسترخوان کو کھاتے جائیں باقی تو کہہ دو حضرت ابو غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر میں اس وقت ہوا کھانا تو کھا لوں گا اس کا انکار کر دوں گا اس کو نہیں مانوں گا آپ نے فرمایا ابو ذر اگر تم اس وقت ہوئے تو اللہ تمہیں دجال کے دسترخان سے مستغنی کر دے گا تمہیں دجال کے دسترخوان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ تم آ جاؤ سمجھے کہ جو اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے ان کو دجال کا دسترخوان بچھا ہوا ہو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو آج تو اس کی ہلکی ہلکی جھلک ابھی دیکھ رہے ہیں نا ہلکی ہلکی جھلک دیکھ رہے ہیں ہر طرف دجالی دسترخوان حرام ہی حرام حرام یا سود حرام رشوت حرام بدیانتی اور حرام حرام حرام کے یہ سارے ذرائع یہ تو ہلکی جھلک ہے نا اور امریکہ اور امریکہ کے یہ سارے وسائل یہ جانتے ہوئے کہ کفر ہے کفر مسلمانوں کا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے یہ جانتے ہوئے کہ اس کی فوجیں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہی ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار وہ شیاتی جو ہیں وہ مسلمانوں کی سرزمین میں ہیں کوئی طالبان یا مسلمان جو ہے وہ امریکہ میں جا کر جو ہے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں آنکھوں کو ایسا جو ہے وہ اس نے دھول ڈالی ہوئی ہے ایسا ہمارے حکمران ہوں ہماری قیادتیں ہوں سب کی سب کہ ظالموں یہ تو دیکھو کہ بھائی کون ہے مسلمان ہیں افغانستان افغان ہیں طالبان ہیں جو امریکہ میں داخل ہوئے ہیں اور امریکن فوجوں سے لڑ رہے ہیں یا امریکن ہیں جو افغانستان کے اندر جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں داخل ہے بتائیں نا دنیا کے کے کے کے کس اصول تحت مسلمانوں ملک اندر جو اس امریکہ شیطان کی فوجوں کو حق پہنچتا ہے کہ وہاں اپنا تسلط جو ہے وہ رکھے یہ جانتے ہوئے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے جنگ ہو رہی ہے یا نہیں جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کس کو کہیں گے مغربی ممالک کی نیٹو کی فوجیں سارے مغربی ممالک کی فوجیں موجود ہیں عالم اسلام کے ساتھ جنگ پھر ہم وہاں دوڑتے ہوئے جاتے ہیں چندے وہاں سے جمع کرتے ہیں وسائل وہاں سے لے کے آتے ہیں ٹھکانے وہاں بناتے ہیں امن و امان کی جگہ اسی کو سمجھتے ہیں قانون کی بات سمجھتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی وہاں ہے اور کس قانون کے تحت جو ہیں وہ کون سا قانون ہے کہ ایک لاکھ چالیس ہزار فوج جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہو کوئی قانون تو بتائیے وہ کس قانون کے تحت پاکستان میں جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں پاکستان ہاں، وہ قانون تو قانون کی حکمرانی بھی وہاں ہے جمہوریت بھی وہاں ہے آزادی بھی وہاں ہے دولت کیوں کیوں اس لیے کہ پیسہ وہاں سے مل رہا ہے نا ڈالر وہاں سے مل رہے ہیں نا جس کو کیا یہ نہیں سمجھتے سمجھتے ہیں وہ کافر ہے سمجھتے ہیں امت کا دشمن ہے یہ سمجھنے کے باوجود یہ سمجھنے کے باوجود اگر اس کے وسائل سے متمد ہو رہے ہیں تو کل دجال آ جائے گا پیشانی پر پڑھ لیں گے کہ یہ کافر ہے اسی کے دسترخوان پر بیٹھیں گے اور وہی جو ہے اسی کا ساتھ دیں گے اور سب سے پہلے جو ہے جناب عیسیٰ کی اور امام مہدی کی مخالفت کرنے والے یہی لوگ ہوں گے تو صاف صاف اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غفاری رضی اللہ عنہ کو ابو ذر تم اس وقت ہوئے تو اللہ تمہیں اس سے مستغنی کر دے گا آج جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وابستہ ہو جائے اخلاص کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور تقوی اختیار کر لے اللہ اس کا مددگار ہے اور ان سارے فتنوں کی موجودگی کے اندر اللہ اس کو امن و امان کے ساتھ رکھے گا اس کا قلب جو ہے وہ مطمئن ہوگا ہو سکتا ہے کہ کھانے کے لیے جو ہے وہ روکھا سوکھا ہو لیکن قلب جو ہے وہ مطمئن نہ ہوگا اور جن کے پاس وسائل ہیں اور وسائل کے اندر کھیل رہے ہیں قلب ہر وقت جو ہے وہ خوف خوف میں مبتلا ہے ہر وقت ان کا مسترب اور پریشان نیندیں ان کی اڑی ہوں گی اللہ کا ہے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے اس لیے آج بھی کہتا ہے کہ امن کا اطمینان کا نجات کا فلاح کا کامیابی کا نسخہ کیا ہے ایک ہی نسخہ ہے جو محمد رسول اللہ وسلم لے کر آئے ہیں بس کوئی نسخہ ہے ہی نہیں اور اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں ہے بس ایک ہی نسخہ ہے سچے دل کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بستا ہو سچے دل کے ساتھ یعنی زبان پر تو رسول اللہ کا نام ہو اور دل جو ہے وہ محمد رسول اللہ کے دشمنوں کی طرف جا رہا عمل جو ہے ساری مسائی اور کوششیں ان کے لیے اور زبان پر جو ہے وہ نام تو جس سے واسطہ ہے وہ تو علیم بذات صدور ہے دلوں کے بیدوں کو رازوں کو جاننے والا ہے جی اللہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں پھر یہ جو نصیحت ہے محمد رسول اللہ کا یہ کیسے کل ہرگز نہیں یہ کسی کی محتاج نہیں ہے ان نہا تذکرہ یہ تو نصیحت ہے یہ تو نصیحت ہے کیسی نصیحت ہے فمن شاہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے گا اس کے لیے یہ نصیحت ہے جو طلب صادق کے ساتھ اس کے پاس آئے گا اس کے لیے یہ نصیحت ہے یہ کسی کی محتاج نہیں یہ کیسی بلند نصیحت ہے کیسا بلند موقع کلام ہے کیسا بلند کلام ہے اللہ کا یہ کلام کیسا بلند ہے اللہ ہی سے سنیے نا فی بڑے عزت والے صحیفوں میں ہے یہ لوہے محفوظ میں ادب و احترام والے صحیفے ہیں یہ تو بڑے عزت مرفوع یہ تو بلند ہیں رفت والے ہیں بلندی والے ہیں متحرہ یہ ایسے پاکیزہ ہیں ایسے پاکیزہ ہیں کہ کوئی شیطانی وساوس اور کوئی انسانی تخیلات کی آمیزشیں ان کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتی یہ تو بڑے پاکیزہ اور صاف ستھرا کلام ہے ایسے صحیفوں میں ہے یہ کلام کیسی صفات بیان کر رہے ہیں سفرت ان کرام بارہ یہ تو ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے سفر جو کاتبین ہے اس میں ملائکہ بھی اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کاتبین لکھ رہے ہیں وہ بھی اور جو جو اس کو جو ہے وہ پہنچاتے چلے جائیں گے یہ تو ایسے ہاتھوں میں ہے ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جو لکھنے والے کرام بارہ جو خود بڑے معزز ہیں بڑے امانت دار بڑے عزت والے بڑے مرتبے والے ان کا بڑا مرتبہ بڑا مقام ہے اور بارہ راہ وہ بڑے نیک بڑے پارسا تکوا کی اعلیٰ بلندیوں پر جو ہے وہ فائد ہے یہ تو ان کے ہاتھوں میں جو ہے یہ کلام ہے تو یہ کلام تو اتنا بلند مرتبہ کلام ہے تو اس بلند مرتبہ کلام کی عظمت رفت اس کی تعظیم اس کا ادب یہ کسی متکبر کسی مغرور کسی مستقبر اور کسی انانیت پسند کے ماننے والے کا محتاج نہیں ہے اتنا بلند و بالا کلام ہے کہ جو محتاج اور طالب بن کر آئے گا اس کے دل کے دروازے جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور اللہ کی طرف سے اس کے اندر جو ہے وہ نور جو ہے وہ داخل ہو جائے گا اور اس کا قلب جو ہے وہ منور ہو جائے گا اور اس کے قلب کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے گی اور اس کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ سمر جائے گا وہ اللہ کا مقبول بارگاہ الہی بن جائے گا اس کلام کی وجہ سے لیکن جو طالب بن کر آئے گا اور جو طالب بن کر نہیں آئے گا وہ راندہ درگاہ جو ہے وہ قرار پائے گا اللہ کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ اور کوئی جو ہے وہ مقام نہیں ہوگا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ہی وہ قابل نہیں ہے فرق اس لیے اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقیقی کلام کے ساتھ وابستہ فرما دے اور اس کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کی عظمت ہے وہ ہمارے قلوب کے اندر جائے وہ جاگزی فرمائے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی ایسی محبت ایسی محبت ایسی محبت ہر محبت محبت رسول کے تابع سمجھے بس خاتمیت آپ کی خاتمیت سب ساری کائنات کا مرکز و مقصود بھی آپ کی خاتمیت ہے یہ سمجھیں معیار وہ ہیں یہ نہ سمجھیں یہ نہ سمجھیں یہ جو آگے ہے نسل نو کے اندر اور خاص طور پر ہمارے دانش ور باور کرواتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ہم بھی ملتوں میں سے ایک ملت ہیں بہت ساری اور بھی ملتیں ہیں بہت سارے اور بھی مذاہب ہیں بہت سارے اور بھی جو ہیں وہ اللہ کی طرف جانے والے لوگ ہیں ان میں سے ہم بھی ایک ہیں اور ہمارا یہ خاص جو ہے امتیاز ہے نہیں نہیں ایسا مسئلہ نہیں بس اللہ کی طرف جانے والا اللہ کی طرف جانے والا کامیابی کی طرف جانے والا فلاح کی طرف جانے والا دنیا اور آخرت کی سرفرازیوں سے جو ہے وہ امکنار کرنے والا واحد راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے معیار ہی وہ ہیں نیکی کیا ہے بدی کیا ہے شر کیا ہے خیر کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اب معیار مطلق جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پیمانے پر پرکھا نہیں جائے گا سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر جائے پرکھا جائے گا جس کو آپ قبول فرمائیں گے وہ حق ہے جس کو آپ رد کر دیں گے وہ باطل ہے اب معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے یہ سمجھیے ہر فکر و فلسفہ کو آپ کے دروازے پر لانا پڑے گا آپ کے طرف آپ ہی معیار ہیں آپ ہی معیار ہیں اس لیے اللہ ایسی محبت اور ایسی اتباع نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واخر الحمدللہ رب العالمین